معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عروا نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ حائضہ ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے حجرے ہی میں کنگھا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھیالیس